طواف میں استغفار حضرت عبد العلیٰ تیمی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ طواف کرتے ہوئے میں کیا کہوں فرمایا یہ کہو اللہ فلی ذنوبی و خطایا یا ومدی و اصرافی فی عمری انك الا تغفر لي تهلكني دعا کا ترجمہ یا اللہ میرے گناہوں اور میری خطاؤں کو معاف فرما اور قصدن کی ہوئی غلطیوں کو معاف فرما اور میرے کاموں میں میرے حد سے تجاوز کرنے کو معاف فرما کیونکہ اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا عن عبد الاعلى التيمي قال قالت خديجه بن خويلد رضي الله عنها يا رسول الله ما اقول وانا اطوف بالبيت قال قولي اللهم اغفر لي الى اخره